واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا और समंदर में मुसीबत पहुंचते ही जिन्हें तुम पुकारते थे यानी खुशकी سب کو گم کر جاتے ہیں صرف وہی اللہ تعالیٰ باقی رہ جاتے ہیں پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتے ہیں تو تم منہ پھیر لیتے ہو انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی کنارے میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے سمندروں میں بھی کارساز اللہ ہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بندے مصیبت کے وقت و خلوص کے ساتھ اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دلی دعائیں کرنے لگتے ہیں اور جہاں وہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے ٹال دی کہ یہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں فتح مکہ کے وقت جب کہ ابو جہل کا لڑکا اکریمہ حبشہ جانے کے ارادے سے بھاگا اور کشتی میں بیٹھ کر چلا اتفاقاً کشتی طوفان میں پھنس گئی باد مخالف کے جھونکے اسے پتے کی طرح ہلانے لگے اس وقت کشتی میں جتنے کفار تھے سب ایک دوسرے سے کہنے لگے اس وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی کچھ کام نہیں آنے کا اللہ ہی کو پکارو اکریمہ کے دل میں اسی وقت خیال آیا کہ جب تری میں صرف وہی اللہ کام کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خشکی میں بھی وہی کام آ سکتے ہیں اے اللہ میں نظر مانتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس آفت سے بچا لیا تو میں سیدھا جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا اور یقیناً وہ مجھ پر مہربانی اور رحم و کرم فرمائیں گے چنانچہ سمندر سے پار ہوتے ہی وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا پھر تو اسلام کے پہلوان ثابت ہوئے بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر کی اس مصیبت کے وقت تو اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جاتے ہو لیکن پھر اس کے ہٹتے ہی اللہ تعالیٰ کی توحید ہٹا دیتے ہو اور دوسروں سے التجا کرنے لگتے ہو انسان ہے ہی ایسا ناشکرہ کہ نعمتوں کو بھلا بیٹھتا ہے بلکہ منکر ہو جاتا ہے ہاں جسے اللہ تعالیٰ بچا لیں اور توفیق خیر دیں سمندر میں غرق کرنے والے خشکی میں بھی دھسا سکتے ہیں رب العالمین اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جو تری میں ڈبو سکتے تھے وہ خشکی میں دھسانے کی قدرت بھی رکھتے ہیں پھر وہاں تو صرف اللہ ہی کو پکارنا اور یہاں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا یہ کس قدر ناانصافی ہے وہ اللہ تو تم پر پتھروں کی بارش بھی برسا کر ہلاک کر سکتے ہیں جیسے لوتیوں پر ہوئی تھی جس کا بیان خود قرآن میں کئی جگہ ہے سور تبارک میں فرمایا کہ کیا تمہیں اس اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں جو آسمانوں میں ہے کہ کہیں وہ تمہیں زمین میں نہ تھسا دے کہ یہ کا ایک زمین جنبش کرنے لگے کیا تمہیں آسمانوں والے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کہ کہیں وہ تم پر پتھر نہ برسا دے پھر جان لو کہ ڈرانے کا انجام کیا کچھ ہوتا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تم نہ اپنا مددگار پاؤ گے نہ دستگیر نہ وکیل نہ کارساز نہ نگہبان نہ پاسبان